واسطے صبح و شام ذکر کا اہتمام کرنے کی پابندی نبی کو کرنی چاہیے اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور سلاۃ اللیل کے ذریعے سے اللہ تعالی سے قوت و تقویت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اور مشرقین کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ مشرق جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں باوجود حق ہونے اور معقول ہونے کے بھی تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی بلکہ سبب یہ ہے کہ وہ بات تو سمجھ لیتے ہیں مگر آخرت کی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے ان کے دل میں سب سے زیادہ اہمیت دنیا کی ہے یہ حبون العلا و ضرون الآخرہ انہوں نے عاجلہ یعنی ابھی جو نقد ہے <coughs> زندگی اس کو تو پسند کرتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے نفع اور ضرر کو سمجھتے ہیں لیکن آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اس کو نہیں مانتے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور غور کر کے دیکھا جائے تو ہر حق سے بچنے والا بدکنے والا اسی وجہ سے حق سے دور ہے کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتا اگر آخرت پر یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور انسان اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو کبھی بھی وہ حق سے اور انبیاء کی دعوت سے منہ نہیں موڑ سکتا وہی موڑتا ہے جس کو اس کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مرنے کے بعد اگر زندگی تسلیم ہے تو پھر انسان لا محالہ اس زندگی کے بھلے برے کے بارے میں سوچے گا تو جو کفار کا مرض تھا کہ وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے تھے دنیا کو ترجیح دیتے تھے چونکہ دنیا ان کے سامنے ہے تو وہ اس کو مانتے تھے آخرت غائب ہے اس لیے اس کو نہیں مانتے تو ان کو دنیا کے بھلے برے کی تو فکر ہے پر آخرت کے بھلے برے کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے اور اس کے بارے میں انہیں کوئی فکر نہیں ہے چونکہ یہ ذکر آیا تھا پچھلی صورت کے اختتام پر کہ وہ آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے اور آخرت کو انہوں نے پیچھے ڈال رکھا ہے نظر انداز کر دیا ہے تو اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایک حقیقت ہے جو بہرحال پیش آنے والی ہے شروع کی چھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت اہم باتوں کے ذکر سے پہلے قسم کھاتے ہیں اور مختلف قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں کے آغاز میں اور قسمیں کھائی ہیں کبھی درمیانے کلام میں بھی اللہ نے قسم کھا کر اپنے دعویٰ کو پیش کیا ہے اپنے کتاب میں نازل فرمایا ہے یہاں بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی تین قسمیں تو ہواؤں کی کھائیں اور تین قسمیں فرشتوں کی والمرسلات عرفن عرف فل آصفاتی ناشراتی نشرا یہ مرسلات آصفات ناشرات سے ہواؤں کی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں بعض ہوائیں دنیا میں ایسی چلتی ہیں جو لوگوں کے نفع کا سبب ہوتی بلکہ ہوا چلنے سے ہی انسانوں کی زندگی ہے اور ہوا نہ ہو تو انسانوں کی کوئی زندگی بھی نہیں ہے تو ہواؤں کا چلنا رحمت کا سبب ہے راحت کا سبب ہے اور انسانوں کے لیے زندگی کا سبب ہے تو کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو مفید ہیں انسان کے واسطے اور کچھ ہوائیں ایسی چلتی ہیں جو انسان کے حق میں مضر ہے جیسے طوفان ہے جیسے آندھیاں ہیں زبردست ہواؤں کا چکر ایسے چلا کہ جس سے درخت اکھڑ گئے بستیاں ڈہ گئیں انسان موت کے منہ میں چلے گئے اور طرح طرح کے ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا ہوتا ہے وہ بھی ہوا سے ہی ہوتا ہے تو کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو انسان کو نفع پہنچاتی ہیں کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں دونوں کا اللہ نے ذکر کر کے ان کی قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور مالک ہے اور ان چیزوں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس سے انسان کو پتہ چلے کہ جیسے یہ ہوا چل رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے ہواؤں کے آندھیوں سے تمہاری بربادیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں اور جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کا بھونچال قائم کرے گا تو اس آندھی سے پوری کائنات ایک ہی ساتھ ختم ہوگی آدمی اس کو مستباد سمجھ رہا ہے لیکن اگر وہ ہواؤں کی قوت پر غور کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ ہوائیں اور ان ہواؤں کو لے کر چلنے والے فرشتے جو کبھی اچھے خبریں لے کر آتے ہیں کبھی اللہ کے عذاب کی خبریں لے کر آتے ہیں کبھی انسانوں کے نفے کی چیزیں لے کر آتے ہیں کبھی انسانوں کے نقصان کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو ان فرشتوں اور ان ہواؤں کے خالق اور مالک کو جس وقت یہ ارادہ ہو کہ یہ کائنات ختم کر دی جائے اور قیامت قائم کر دی جائے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہواؤں ہی کو مخالف استعمال کرے گا فرشتوں کو مخالف استعمال کرے گا اور یہی سب لوگ مل کر اس کی مخلوقات اس دنیا کو ختم کر دیں گی اور قیامت کو قائم کر دیں گی تو چونکہ اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی وسیع ہے کتنی قاہر ہے کتنی غالب ہے کہ ہوائیں بھی اس کے قبضے میں ہیں اور فرشتے بھی اس کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں اپنی مخلوقات کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہونے والا ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے اختتام پر ایک قیامت کا دن ہوگا اور اس قیامت کے دن میں تمہارے سب کیے درے کچے چٹھے کا حساب ہوگا یہ جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے یہ واقع ہونے والی چیز ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں تم شک کرو شبہ کرو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگی ہوگی تو کیسے ہوگی ان تو ادون علاواقع جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے فعید الجوم تمیثت اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ جو ستارے ہیں یہ سب چھٹ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے وہ عید الما فور اور یہ جو آسمان بڑے بڑے تمہارے سروں کے اوپر ہیں یہ آسمان بھی پھٹ پڑیں گے وہ عید الجبا الصیفت اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تمہاری روئے زمین کی محافظت کر رہی ہیں اس کے قیام اور اس کے بقا پر معمور ہیں یہ سب ملیا میٹ کر دیے جائیں گے وہ ادھر رسول اور اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے جائیں گے اجلت تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی کس دن کے لیے یہ تاخیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے الفصل قیامت کے دن تک کے لیے یہ سب قائم رکھے گئے ہیں اور جلدی مچا رہے ہیں مکہ کے مشرقین کہ بھائی اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لاؤ اگر آپ سچے ہیں تو وہ قیامت لا کے بتاؤ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سچے ہیں قیامت آنے والی ہے پھر بھی نہیں آتی کیوں آسمان ہمارے اوپر نہیں ڈہ جاتا کیوں زمین ہم کو نگل نہیں جاتی کیوں پہاڑ ہمیں پیس نہیں ڈالتے یہ مطالبے کرتے تھے ڈٹائی سے سوال کرتے تھے تو فرمایا کہ بھائی اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے تو ہماری حکمت بالغاہ ہیں ہماری مصلحت ہم اپنے وقت پر کام کریں گے یہ دن ضرور قائم ہوگا مگر کب لے الفصل فصل اس اس دن کے لیے جس دن فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے اور فیصلے کرنا کب ہوگا جب اللہ تعالی کی مشیت میں انسانوں کی آبادی کا اختتام ہو جائے وہ آخری بندہ پیدا ہو جائے جس کو پیدا کرنا اللہ نے ازل میں لکھ دیا ہے تو جب آخری انسان وجود میں آ جائے گا اور اس کے بعد انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے حساب کتاب کا ارادہ فرمائیں گے تو اس دن تک کے لیے مؤخر ہے قیامت مگر جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ فیصلے کے دن یہ قیامت قائم ہو جائے گی پھر اس وقت یہ کائنات باقی نہیں رہے گی یہ زمین بچھا دی جائے گی یہ سورج بے نور ہو جائے گا چاند ختم ہو جائے گا ستارے چھپ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں گے ندی نالے سب خشک ہو جائیں گے اور ایک چٹیل میدان میں آدم سے لے کر آدم کی آخری اولاد تک سب کو کھڑا کر کے اللہ تعالی حساب لے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کے انجام کے فیصلے فرمائے گا اس فیصلے کے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں ماں ادرا کا ماں یوم الفصل کیا آپ کو معلوم ہے کہ فصل اور قیامت کا دن کیا ہے تو فرمایا ویل یوم وہ فیصلے کا دن وہ قیامت کا دن اس کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی کا دن ہے وہ ان کی تباہی کا دن ہے ہاں جو اس پر ایمان لائے ہیں جب وہ ایمان لائے ہیں تو ڈر ڈر کے زندگی بھی گزار رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں ایمان لائے ہیں دین پر چل رہے ہیں اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے ڈر کر استغفار کر رہے ہیں اور ان کو تو یقین ہے کہ اس فیصلے کے دن میں ہم اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے اس لیے اپنے معاملے کو صاف رکھے ہوئے ہیں تو قیامت کا دن اہل ایمان کے لیے اور اللہ سے صلح رکھنے والوں کے لیے کوئی پریشانی کا دن نہیں ہے بلکہ وہ تو ان کے حق میں خوشی کا دن ہے مگر مقذبین کے حق میں جھٹلانے والے نہیں ماننے والے جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ایمان بھی نہیں لائے اور جب ایمان نہیں لائے تو ان کی عاقبت برباد ہوئی اور اس دن ان کا کیا بھلا ہونے والا ہے اس دن تو ان کے حق میں وہ بہت برا دن ہے اور بہت مصیبت کا اور نامبارک اور نامسعود دن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا فساد کفر کا شرک کا گناہوں کا نافرمانی کا سب قیامت کے دن کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے اور جو قیامت کے دن کو مان لے گا تو وہ فسادی نہیں ہو سکتا اور وہ بے ایمان و نافرمان نہیں ہو سکتا اس اس لیے دن کی یاد دہانی کرائی گئی اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں کے اندر اس سلسلے میں اور بھی حقیقتوں کو بتایا تاکہ یقین ہو جائے قرآن کے مخاطبین کو کہ وہ دن واقع تن وجود میں آنے والا ہے اس لیے اس دن کی تن جانب توجہ دینا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا استحصار رکھنا چاہیے جیسے غیر مسلمین کے اس دن کو نہ ماننے کی وجہ سے بے ایمان ہیں مسلمان بھی اس دن کو بھول جانے کی وجہ سے گناہ گار نافرمان ہے اس لیے اگر مسلمان قیامت کا دن اس کی ہول نہ کی اس کی خطرناکی اللہ کے حساب کی سختی اور اس حساب کے اندر انسانوں کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی خبر گیری اگر انسان اس کو یاد رکھے تو خود مسلمانوں کی زندگی بھی پاک صاف اور ستھری زندگی گزرے گی اس لیے کہ کوئی بندہ جو اس دن کو جانتا ہے اس دن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا محتاج بن کر رہے گا اسی کی دعا کرے گا اسی کی سعی کرے گا اس لیے دونوں کے لیے قیامت کے دن کا تصور اور اس کے بارے میں جانکاری رکھنا نافع ہے بے ایمان اگر اس کو مان لیں گے تو وہ صحیح ہو جائیں گے اور ایماندار بن جائیں گے اور اگر ایماندار اس کو مان لیں گے تو ان کی زندگی تقوی و تہارت اور پاک بازی سے تعبیر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی باتوں پر ہم ایمان لائیں اور آخرت کا یقین رکھ کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر اور صحیح نہج پر ڈالنے کی کوشش کریں